www.attableek.com The Reviver of Iman نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال عليه الصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلقا للشر او كما قال عليه جا والتسليم میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں یہ ہمارا جو اجتماع ہوتا ہے یہ کوئی رسمی اور رواجی پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے مقصد کیا ہے کہ ہم میں کا ہر فرد اپنے مقصد زندگی پر پڑھ کر زندگی گزارنے والا بن جائے ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے وجود دیا ہے بہت بڑے مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اس مقصد پر پڑھتے ہوئے زندگی گزارنے پر اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور خوشحالی کا وعدہ فرمایا ہے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے مقصد سے ہٹ کر زندگی اگر گزر رہی ہے تو دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی یہ سارا کہنا سننا سمجھنا سمجھانا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہر آدمی چوکن نہ ہو کر متنوع ہو کر زندگی گزارنے والا بنے اور اپنے سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اور اس پر پڑھتے ہوئے زندگی گزارے تاکہ جب تک وہ اللہ کے زمین پر رہے اللہ کے رحم و کرم میں اللہ کے مدد اور نصرت کو شامل حل کرتے ہوئے زندگی گزارے اور جب اس کا مرنا ہو تو اللہ اس کے مرنے کو اچھا کر دیں یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے اس دنیا میں غفلت ہے یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے یہاں جانے انجانے آدمی چیزیں بھول جاتا ہے جانے انجانے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے اور ایسی زندگی گزارنے لگتا ہے جیسی زندگی ایک بے ایمان زندگی گزارتا ہے تو اس کے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کو پوچھو کیوں جی رہا ہے کہ جی پیدا ہوئے ہیں اس لیے جی رہے ہیں پیدا ہوئے ہیں اس لیے کما رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ان کی زندگی کا متمع نظر اگر کھانا مل گیا تو ان کے مقصد پورا ہو رہا ہے ان کا گھر بن گیا تو مقصد پورا ہو رہا ہے سواری مل گئی تو مقصد پورا ہو رہا ہے ان کے بچوں کی پڑھائی پوری ہو گئی ہے تو مقصد پورا ہو رہا ہے کہ اس سے آگے ان کا اور کوئی منتہا نہیں اللہ پاک نے اس دنیا کو ان کے لیے جنت بنایا ہے لیکن ایمان والا اس کا منتہا اس کا مقصد یہ چیزیں نہیں ہے ایمان والا تو مرنے کے لیے جی رہا ہے ہم جینے کے لیے جی نہیں رہے ایمان والوں کے علاوہ کا مجمع جینے کے لیے جی رہا ہے ایمان والوں کے علاوہ کا جو مجمع ہے وہ جینے کے لیے جی رہا ہے اور ہمارا مجمع ہم تو مرنے کے لیے جی رہے ہیں اور ہمارا جینا مرنے کے بعد ہے تو پھر ہمارا ممتا یہ نہیں ہے جو اوروں کا ہے کہ گھر بن جائے دکان بن جائے کاروبار بن جائے یہ ہمارا منتہا اور ہمارا مقصد نہیں اسی امور کی یاد دہانی کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں انبیاء علیہ صلاح تسلیمات کو بھیجا ہے انہیں امور کی یاد دہانی کے لیے کیونکہ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے یہاں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم کو دھوکہ دینے والی دنیا دھوکہ نہ دے لا لکم الغرور کہ لوگوں تمہیں دھوکہ دینے والی دنیا دھوکہ نہ دے کہ اس میں اچھے خاصے لوگ پوری زندگی گزار لیتے ہیں مقصد پر پڑے بغیر اور موت تک یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو مقصد پر پڑ چکے اور دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ دنیا سے جانا ایسا ہو جاتا ہے کہ ایمان کی موت سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے ارے بھائی کیوں محروم ہو جاتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی وہی موت مر سکتا ہے جیسی اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے آدمی کی جو زندگی گزری ہوتی ہے مرنا ایسا ہی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی مسلمان ہے اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اور مسلمان کے گھر میں پلا بڑا اور مسلمان کے گھر میں پروان چڑھا تو یہ یہ طے بات نہیں ہے کہ وہ ایمان کی موت مر جائے گا یہ بات پکی نہیں تو پھر حضرت شیخ نے واقعات لکھے حضرت شیخ نے لکھا کہ تعجب نہیں اس شخص پر اس شخص پر کوئی تعجب نہیں کہ جو ساٹھ سال بے ایمان رہا اور بے ایمان مر گیا کا تعجب اس پر ہے جو ساٹھ سال تک ایمان والا تھا اور بے ایمان مر گیا ساٹھ سال تک ایمان والا تھا اور بے ایمان مر گیا حضرت عمر فرما دیتے کہ لوگ جیسا جئیں گے ایسے ہی مریں گے کما تحیون نہ و کما تموتون موتو نہ لوگوں جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے ہمارے نبی علیہ السلام غمگین بیٹھے تھے جب علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ نبی جی کیوں غمگین بیٹھے ہو کیا بات ہے تو فرمایا مجھے اپنی امت کی فکر ہے کہ کون سی امت کی جو ایمان لے آئے ان کی یا جو ایمان نہیں لائے ان کی کہ جو ایمان لے آئے ان کی فکر ہے تو اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ جب علیہ السلام نے پکڑا اور بنو سلمہ کے قبرستان میں لے گئے اور بنو سلمہ کے قبرستان میں لے جا کر جو قبریں تھیں ان قبروں میں سے ایک قبر پر پر مار کر کہا کہ ایک قبر والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا قم اللہ تو اس میں سے ایک آدمی نکلا جو گورا چٹا تھا جو یہ کہہ رہا تھا الحمد للہ محمد الرسول اللہ اس کو کہا کچھ اچھا، واپس چلا جا پھر اس کے بغل میں دوسری قبر تھی اس قبر پر حکم دیا کئی قبر والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو دوسری قبر والا کھڑا ہوا جو قبر میں سے نکلا تو کالا کلوٹا ہے اس کا سیاہ ہے جو اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے ہائے افسوس ہائی شرمندگی مجھے کچھ نہیں پتا تو پوچھا کہ کیا بات تھی اس کو بھی کہا کہ واپس لوٹ جا پھر جب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ آدمی جیسا جیا تھا ایسا ہی مرا اور جیسا مرا ایسا ہی اٹھا اور یہ دوسرا آدمی جیسا جیا ایسا ہی مرا اور جیسا مرا ایسا ہی اٹھا تو ہمارا اچھا مرنا اچھے جینے پر موقف ہے ہمارا اچھا مرنا ہمارے اچھے جینے پر موقف ہے اور اچھا جینا اچھے محنتوں پر موقف ہے کہ آدمی کی محنت جس چیز پر لگتی ہے اس ڈگر کی زندگی آدمی گزارتا ہے کہ جس زندگی پر وہ پڑا اسی زندگی پر وہ وہ, وہ, وہ جس محنت پر پڑا اسی محنت والی شکلیں وہ اختیار کرے گا اس لیے ان باتوں کے سمجھنے اور سمجھانے کا نام یہ تبلیغ کی محنت ہے کہ آدمی اپنے اپنے مشغلوں میں اپنے اپنے کاروبار میں اپنے مقصد زندگی کو نہ بھولے ورنہ یہ دنیا تو پوری ہو جائے گی کیسے بھی پوری ہو جائے گی جو ہمارے درمیان سے چلے گئے وہ بھی ہماری طرح اس دنیا میں مشغول تھے اور جب ان کا وقت آ گیا تو وہ اس دنیا سے ایسے چلے گئے کہ اب ان کو لوگ یاد بھی نہیں کرتے پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی پیدا بھی ہوئے تھے ایسے مٹ مٹا گئے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ کبھی تھے بھی حالانکہ جب وہ زندہ تھے تو لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر کام کیسے چلے گا لیکن ایسا ان کا خاتمہ ہو گیا کہ پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی اس دنیا میں تھے آپ دیکھو دادا کو پردادا کو لکڑ دادا سکڑ دادا اوپر کے داداؤں کو سوچو کہ وہ یاد بھی نہیں ہے کہ کبھی وہ اس دنیا میں تھے ایسے ختم ہو گئے جب ہمارا وقت آئے گا ہم بھی اپنے وقت پر ایسے ہی ختم ہو جائیں گے اور ہمارے بعد والے اپنے اپنے فکروں میں ایسے لگ جائیں گے جیسے آج ہم اپنے فکروں میں لگ گئے ہیں ہم میں کہا آدمی اپنی نفسا نفسی میں ابھی ہے ہمارے بعد والے ہمارے موت کے بعد جتنے دن کا غم ہے اتنے دن غم ہو جائے گا اس کے بعد اپنے اپنی نفسا نفسی میں پڑ جائیں گے اور ہمیں اپنی آخرت کا سفر اکیلے کرنا ہے اپنے آخرت کی منزل ہم میں سے ہر ایک کو اکیلے کاٹنی ہے اور آخرت کی منزل بہت کٹھن ہے بہت سخت مرحلہ ہے آخرت کا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا لیکن قبر سے وہ شروعات ہوگی آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان جاتے تھے تو روتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے اگر وہ آسانی سے طے ہو گئی تو باقی کی آسانی سے طے ہو جائے گی اور اگر یہ طے نہیں ہوئی تو آخرت کی باقی منزلیں مشکل ہو جائے گی اما رو تم من ریا دل جن او حلفر تم من النیران یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اس لیے اپنے اوپر رحم کھانا ہے اپنے اوپر رحم تبلیغ پر رحم نہیں کھانا تبلیغ کو کسی کے رحم کی ضرورت نہیں تبلیغ تو چودہ سو سال سے چل رہی ہے اللہ پاک نے مختلف شکلوں سے اس مبارک عظیم کلمے کو دنیا میں چلایا ہے اور اللہ پاک کو اس کے چلانے والے اللہ ہی نے پیدا کیے چودہ سو سال تک اور ہم تو کل پرسوں مر جائیں گے لیکن یہ تبلیغ کی محنت اللہ نے چاہ قیامت تک چلے گی تو قیامت تک ہم زندہ نہیں رہیں گے لیکن دین کی محنت باقی رہے گی تو پہلے بھی اس عظیم محنت کو لوگ ملے ہیں اور آئندہ بھی اس کو لوگ ملتے رہیں گے مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے آج بھی ماحول میں بہت سارے لوگ تبلیغ کا ساتھ نہیں دیتے تو کیا ہو گیا کیا تبلیغ گھٹ گئی کیا اللہ کا دین دنیا میں پھیلنا بند ہو گیا اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے اب تدریجی طور پر اللہ پاک اس کلمے کو دنیا میں پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے دھیمی گتی سے ہی صحیح لیکن پہنچ رہا ہے مسئلہ تبلیغ کا نہیں ہے مسئلہ ہر ایک کی اپنی ذات کا ہے ہر ایک سے سب سے پہلے یہ بات پوچھی جائے گی کہ اللہ کی دھرتی پر رہ کر اللہ کے ساتھ کیا تعلق تم نے بنایا تھا اللہ کے ساتھ تم نے کیسے زندگی بنائی تھی اللہ کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ تھا سب سے پہلے یہ بات پوچھی جائے گی من رب بوکا سے کہ بتاؤ کہ تم جس اللہ نے تم کو پیدا کیا تھا اس اللہ کے ساتھ کیا تعلق بنا کر آئے تھے اللہ کے ساتھ کا تعلق بنانا سیکھنا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ سے ہماری یاری ہو جائے اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے اللہ کی یاری اور دوستی اللہ کے عوامر کے پورا کرنے سے ہوتی ہے اللہ کے پر یقین کر کے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسرا جو سوال ہم سب سے کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلط السلام کے ساتھ تعلق کا کیا تقاضا پورا کر کے آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تقاضا پورا کرنے کا کیا تقاضا تھا تو علامہ نے لکھا حضور علیہ السلام <coughs> حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق پورا کرنے کے دو تقاضے ہیں ہر ایک کے ذمہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے نبی کو آخری نبی اب ہمارے نبی کو نبی مانا ہے تو نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلاۃ السلام کو فالو کریں فالو ان کی اتباع کریں ہماری غمیوں میں ہماری خوشیوں میں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا ہے ان کی اطاعت کی جائے گی ان کی فرما برداری کی جائے گی اور دوسرا ہم نے اپنے نبی کو آخری نبی مانا تو آخری نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی بات دنیا میں چلائیں کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے تو ایک ایک امتی کے ذمے ہے کہ نبی کی بات کو لے کر دنیا میں پھرے یہ برکت کی چیز یا یہ ثواب کی چیز نہیں یہ ختم نبوت کے صدقے میں یہ ذمہ داری کی چیز ہے کہ ایک ایک امتی پوری امت کی فکر کرے ایک ایک آدمی پوری امتیوں کی فکر کرے دوسرا تقاضا ہے اور تیسرا تقاضا ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے دین کی کیا نصرت کی تھی اپنے دین کا تم نے کیا ساتھ دیا تھا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ لوگوں تم اللہ کے دین کے مددگار بنتے ہوئے زندگی گزارو یا ایو دین آمن کونو انصار اللہ ایمان والو تمہیں اللہ کے دین کا مددگار بن کر جینا ہے اللہ کے مددگار بنو نصرت کسے کہتے ہیں علماء نے لکھا نصرت کہتے ہیں پودے کو پانی پلانا عربی میں پودے کو پانی پلانا کہ ایسا اس پودے کو پانی پلاؤ اور اس کی ایسی حفاظت کرو کہ یہ پودا جھاڑ بن جائے اس کے پھل آ جائیں اس کے پھول آ جائیں یہ پروان چڑھ جائے قدیم دین کے جھاڑ کو ہر آدمی اپنے گھر میں ہر آدمی اپنے محلے میں ہر آدمی اپنی بستی میں اتنا پانی پلائے کہ دین کے پودے پر دینداری آ جائے کہ اللہ کے دین کی اتنی نصرت کرے کہ دین کے جتنے شعبے ہمارے وہاں چلتے ہیں ان تمام کے تمام شعبوں کی ایسی نصرت کرے کہ دین کے شعبے بھرے بھرے ہو جائیں اس پر اپنے جان مال لگانے کو سعادت کی چیز سمجھیں یہ ہم سب سے قبر میں پوچھا جائے گا ماں دین دینا تیرا کیا دین ہے تو دین تو ہمارا اسلام ہے کہ اس کے تقاضا پوچھے جائیں گے کہ اس کے تقاضے کیا پورے کیے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں سمجھی گئی اور پوری کر لی گئی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مرنا اچھا ہو جائے گا جب تک جئیں گے جینا اچھا ہو جائے گا اور مریں گے تو مرنا اچھا ہو جائے گا ہاں اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہ نہیں سیکھا گیا نہیں سمجھا گیا تو جب تک جئیں گے کیا مسائل میں گرے رہیں گے اور مریں گے تو مرنا برا ہو جائے گا ہاں ہماری زندگیاں اسی نتیجے پر پہنچے گی جس پر زندگیاں گزری ہے ہم ہر آدمی اپنے دل کی کیفیت کو جانتا ہے کہ میرے اندر دین کا کتنا غم ہے میرے اندر اسلام کا کتنا غم ہے میرے دل میں اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کی کتنی فکر ہے اللہ کے طریقے امت میں اور معاشرے میں زندہ ہو جائے اس کی میرے اندر کتنی فکر ہے ہر آدمی اپنی کیفیت کو جانتا ہے لوگ مجھے جبے کرتے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ دیندار ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ میری دینداری کا کیا حال ہے میری خلوت کیسی ہے میری جلوت کیسی ہے موت تو آنی ہے ہر ایک کو موت آ جائے گی ہاں موت کے وقت پتا چلے گا کہ ہم کیسے مر رہے ہیں اگر ان فکروں کے ساتھ جیا گیا تو اللہ جی مرنا اچھا کر دیں گے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی کے دل کی مثال کہ دل جو ہے آدمی کا چیزوں کو چوستا ہے جذب کرتا ہے جیسے ڈلوب ہوتا ہے ڈلوب اس پنچ کو پانی میں ڈالو تو پانی کو جذب کر لے گا اور جب اس کو نچوڑو تو اس میں سے کیا نکلے گا کہ جی پانی نکلے گا اس کو شراب میں ڈالو تو وہ شراب کو چوس لے گا اور جب اس کو نچوڑو تو اس میں سے شراب نکلے گی اگر اس کو زمزم میں ڈالا تو یہ زمزم کو چوس لے گا اور جب اس کو نچوڑیں گے تو اس میں سے کیا نکلے گا زمزم ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو کسی نے شراب میں ڈالا اور زمزم نکل گیا یا زمزم میں ڈالا اور شراب نکل گیا ایسا نہیں ہوتا ایسے موت کے وقت اس دل میں جو چیز بھری ہوگی اس دل کو نچوڑا جائے گا تو دل میں جو چیز ہوگی وہ نکلے گی ہم دنیا میں دیکھیں کہ چیزیں دل دل چیزوں کو جو چوستا ہے بے ہوش کرتے ہوتے ہی وہ چیز نکلتی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں رات میں سوتے ہیں تو دن بھر جن کاموں میں وہ مشغول ہوتے ہیں نیند میں وہی چیزیں بکتے ہیں امی میں اسکول نہیں جاؤں گا امی میں مدرسہ نہیں جاؤں گا ارے بھائی یہ کیا بولتا ہے نیند میں کہ یہ نہیں بولتا اس کی رات دن بھر جو چیز غالب رہی وہ چیز نیند میں بولتا ہے بے ہوشی میں بولتا ہے ہاں ہم نے مدرسے میں دیکھا ہم پڑھتے تھے تو ہمارا ایک دوست تھا حافظ قرآن چار مہینے میں اس نے قرآن حفظ کیا بہت ذہین تھا تو مغرب کے بعد تھوڑی دیر میں سبق یاد کر لیں اور اس کے بعد جھوکے لگانا شروع کریں وہ جھوکے لگا کر قرآن پڑھنا شروع کرتا تھا تو نیند میں ایک پارا دو پارا تین دن پارے پڑھتا تھا وہ نہیں پڑھ رہا ہے اس کے دل میں اس چیز کا غلبہ ہے وہ اس کو پڑھ رہا ہے کہ بے ہوش ہوتے ہی دل میں سے وہ نکلے گا جو دل میں ہوگا یہ ہاسپٹل میں لوگوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں تو تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھو کہ بے ہوش ہونے کے ساتھ لوگ بڑبڑاتے ہیں کوئی گالیاں بکتے ہیں کوئی کوئی گانے گاتے ہیں اور کوئی قرآن پڑھتا ہے کوئی دعائیں مانگتا ہے بے ہوش ہونے کے ساتھ ارے بھائی کیا بات ہو گئی کہ اس کا مشغلہ گانا ہے تو بے ہوش ہوتے ہی گانا نکلے گا اس کا مشغلہ گالیاں ہیں تو بے ہوش ہوتے ہی گالیاں نکلے گی اس کا مشغلہ دعائیں ہیں تو بے ہوش کرنے کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے کیا ہوا کنین چھوٹی بے ہوشی آپریشن چھوٹی بے ہوشی یہ چھوٹی چھوٹی بے ہوشیوں میں دل کے اندر کی چیزیں نکلتی ہے ایسے یہ چھوٹی چھوٹی بے ہوشیوں میں جیسے دل کی بات نکلتی ہے ایسے موت بڑی بے ہوشی ہے اس میں بے ہوش ہونے کے ساتھ دل میں جو ہوگا وہ نکلے گا دھکا مار گاڑی نہیں چلے گی کیا آدمی بے ہوش ہو گیا دس آدمی کلمہ پڑھا رہے ہیں دس آدمی کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن حاجی صاحب کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا کیوں کیا بات ہو گئی کہا حاجی صاحب نے زندگی بھر کلمے سے دوستی نہیں کی اب کلمے زبان پر نہیں آ رہا ابھی کچھ دن ہوئے ہمارے وہاں ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ ایک ساتھ صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو رہا ہے چلو بھائی مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے یہ عادت کرو جب انتقال ہو جائے جنازے میں اس کی شرکت کرو تو میں بھی پہنچ گیا ہمارے ساتھ اور ساتھی بھی تھے تو حاجی صاحب کو کلمہ تلقین کر رہے ہیں دس دس آدمی آس پاس بیٹھے ہیں دس یاسین پڑھ رہے ہیں کلمہ تلقین کر رہے ہیں یاسین پڑھ رہے ہیں کلمہ تلقین کر رہے ہیں ہم لوگ بھی اس میں شریک ہو گئے لیکن میں نے دیکھا وہ ایسے کر رہے تھے ایسے ایسے ایسے کر رہے تھے ایسے آخری وقت ہے اور سارے کلمہ پڑھاتے رہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے کہ کیا بات ہو گئی کہ جب کلمے سے دوستی نہیں ہوتی کلمے کے تقاضوں کو نہیں سیکھا جاتا تو پھر دھکا مار گاڑی نہیں چلتی اس کو تعلق ہی نہیں بنا جس کو جس سے تعلق ہو جاتا ہے یاد دہانی کرنے سے جھٹکے سے یاد آ جاتی ہے ہاں بعض لوگوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ کلمہ پڑھو ابھی ہمارے دو ہفتے پہلے حاجی صاحب کا انتقال ہوا ابھی چار مہینے بیرون میں جا کر آئے ہفتہ اور اجتماع میں سے آئے رات ماشاء اللہ ماشاء اللہ تحجد پڑی اور اور ماشاء اللہ تلاوت کی اور تلاوت کی اور گھر والوں کے پاس بیٹھے تھے اور پورے گھر والوں کے سامنے کہنے لگے ارشد رسول اور وہیں ہو گئے حاجی صاحب تھے وہ ابھی دو ہفتے پہلے کیا بات ہو گئی کہ اس کلمے کے اوپر محنت کی ہے زندگی پر اس کو لے کر پھرے ہیں میرے عزیز و بھائی دوستوں بزرگ بھائی معمولی بات نہیں ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے موت کے وقت پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کیا ہے کلو اینا ان یا ترش ہو بے معافی برتن میں سے وہ ٹپکے گا جو برتن میں بھرا ہوا ہوگا ہوگا دودھ دودھ تو ٹپکے گا اور شراب ہوگی تو ارے ہاں جی، شراب ٹپکے گی ہاں اس لیے محنت کرنی ہے یہ زندگی کو اگر بھلی بنانا چاہتے ہیں تو اس دین کو سیکھنا ہے اور دین کی محنت کو سیکھنا ہے خوش قسمت ہے ہمارے وہ ساتھی جو یہاں سے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں خوش قسمت ہے یہ سعادت مند لوگ ہیں اللہ ان کی اس خروج کو بے انتہا قبول فرما رہے ہیں آپ حضرات کو اپنیت کر رہی ہیں کوشش کر رہی ہے کہ اس خروج میں اپنا دین بھی سیکھنا ہے اور اپنے دین کی محنت بھی سیکھنی ہے یہ چار مہینے اللہ کے راستوں میں جانا یہ خالی ایک وقت کی بھرپائی کے لیے نہیں ہے یا ڈیوٹی بھرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین آ جائے ہماری زندگیوں میں دین کی محنتیں آ جائے ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں تاکہ جب تک ہم جیے اللہ کے اللہ کے رحم و کرم میں ہم آ جائیں اللہ کے لاڈلے ہم بن جائیں اللہ کی چھایا میں ہم لوگ آ جائیں اللہ کے رحم و کرم میں ہم آ جائیں اور جب ہمارا مرنا ہو تو اللہ ہمارے مرنے کو اچھا کر دیں اس لیے ماشاء اللہ حضرات بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ کے دین کی نسبت پر آپ لوگ جا رہے ہو تو اب کیا کرنا ہے کہ شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی بھر دین نہ سیکھے اور دین کی محنت نہ سیکھے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے زندگی نہ گزارے آپ حضرات خوش قسمت ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کی توفیق دی کہ آپ دین بھی سیکھنے جا رہے ہو اور دین کی محنت بھی تو اب آپ حضرات پر شیطان محنت یہ کرے گا کہ آپ اس خروج سے فائدہ نہ اٹھاؤ ہو دیکھو شیطان کی دو محنت ایک تو محنت یہ کی شیطان نے کہ بھائی آدمی اجتماع میں نہ آئے تو بہت سو کو اجتماع میں نہیں آنے دیا جو آ گئے ان پر محنت یہ کرے گا کہ آنے والا مجمع اجتماع سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ یہاں آنے کے بعد بھی اجتماع سے فائدہ نہیں اٹھا رہا دیکھو جتنا مجمع پنڈال میں اس سے دو گنا زیادہ پنڈال کے باہر ہے کیا بات ہو گئی کہ انہیں پتا ہے کہ اجتماع کیا آخری مجلس ہے لیکن پھر بھی بازار میں کھڑے ہیں کہ شیطان ان کو مجلسوں میں نہیں بیٹھنے دیتا ارادے نہیں کرنے دیتا نیتیں نہیں بنانے دیتا تاکہ یہ اجتماع میں پہنچ کر بھی اجتماع کی خیر سے محروم ہو جائیں ہاں حرم میں پہنچ کر حرم کے خیر سے محروم حضور کے روزے پر پہنچ کر حضور کے روزے کی خیر سے محروم مسجد میں پہنچ کر مسجد کی خیر سے محروم اجتماع میں پہنچ کر اجتماع کے خیر سے محروم کہ شیطان کوشش یہ کرتا ہے اس لیے آپ حضرت پر بھی اب کوشش یہ کرے گا کہ جو حضرت اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ اس نکلنے سے نفع نہ اٹھائے اس لیے آپ حضرت نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ نے جیسے توفیق دی ہے تو انشاءاللہ اس نکلنے سے نفع اٹھانا ہے کیا نفع اٹھاؤ گے کیس نکلنے میں دو نفے اٹھانے ہیں کیس نکلنے میں ہمیں دین بھی سیکھنا ہے اور دین کی محنت بھی سیکھنی ہے چار مہینے تک دین اور دین کی محنت سیکھتے ہوئے گزارو گے نا تو دین اور دین کے محنت کے تم آدھی بن جاؤ گے دین کے اور دین کی محنت کے آدھی بن جاؤ گے پھر اسی ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے مقام پر آ کر دین اور دین کی محنت کے ساتھ زندگیوں کو گزارنی ہے تاکہ ہم اپنے سے متعلق دین اور دین کی محنت کی ذمہ داریوں کے پورے کرنے والے بن جائیں یہ اللہ آپ کو کب دیں گے جب آپ اس کی نیت کرو گے تو اللہ آپ کو اس کی دیں گے اس لیے آپ خالی یہ مت ذہنوں میں لانا ہم تو چار چار مہینے جا رہے ہیں بلکہ آپ آپ اس کی نیت بناؤ کہ ہم چار مہینے نہیں جا رہے چار مہینے کے راستے سے ہم اپنا دین سیکھنے جا رہے ہیں اور حضور نے ہمارے ذمہ دین کا کام کیا ہے تو ہم دین کی محنت سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب نیت بناتے ہو جب اس کی آپ نے نیت بنا لی تو کیسے کرو گے دین دین اور محنت جو سیکھنے میں آتی ہے وہ پابند بننے سے سیکھتا ہے آدمی کیسے بننے سے بولو پورا دین نام ہے پابندی کرنے کا پابند بننے کا جو پابند بنتا ہے وہ سیکھتا ہے جو پابند نہیں بنتا وہ نہیں سیکھ پاتا جو پابند نہیں وہ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارا بندہ بھی نہیں ہے جو پابند نہیں ہے اس کو اللہ کیا کہتے ہیں وہ ہمارا بندہ نہیں ہے وہ کس کا بندہ ہے تو جس کا پابند ہے اسی کا بندہ ہے کوئی بیوی کا پابند ہے بیوی کا بندہ ہے کوئی کوئی برادری کا پابند ہے تو برادری کا بندہ ہے کوئی قومیت کا پابند ہے تو وہ قومیت کا بندہ ہے کوئی من کا پابند ہے تو وہ من کا بندہ ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من ہوا اے نبی جی کیا آپ نے ان کو دیکھا کہ جو ہمارے بندے نہیں ہیں اپنے من کے بندے ہیں من کے بندے کہ جو من میں آئے وہی کرتا ہے جو من میں آیا وہی کرتا ہے اللہ کہتے ہیں وہ ہمارے بندے نہیں وہ اپنے من کے بندے ہیں تو جو من کا بندہ ہوا اس کو اللہ کیسے ملے گا اس لیے سب سے پہلے یہاں سے نیت کرنی ہے کہ ہمیں اپنی جی چاہی سے نکلنا ہے اپنے منمانی سے نکلنا ہے اور پورا سفر پابند بن کر انشاءاللہ کرنا ہے پابند بنو گے انشاءاللہ کس کے پابند بننا ہے کہ اللہ کے حکموں کے پابند بننا ہے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے پابند بننا ہے اور پھر آپس میں مشورے سے جو چیزیں طے ہو جائیں اس کے پابند بننا ہے اس کے لیے جب آپ کی جماعت بن جائے گی نا تو آپ کی جماعت کے اوپر ایک ذمہ دار طے ہو جائے گا جو ذمہ دار طے ہو جائے اب ہم اپنے پورے سفر کو اپنے ذمہ داری کی ماتحتی میں انشاءاللہ گزاریں گے ہاں کتابوں میں آتا ہے کہ جس نے اپنے اپنے امیر کی مانی اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات مانی اور جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی اور جس نے اللہ کی بات مانی وہ جنت میں جائے گا اس لیے پورے سفر کو ہماری چاہتے جو بھی ہو ہماری تمنا جو بھی ہو ہم انشاءاللہ مشورے کے ساتھ امیر کی اطاعت کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں گے جو ذمہ دار بنا دیے جائیں جماعت کے وہ بھی اللہ سے ڈرے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرے ہیں کہ اتنے ساری ساتھیوں نے اپنی جان و مال کو امیر کے حوالے کر دیا ہے اب امیر کے کندھے پر یہ سارے ساتھیوں کی جان مال امانت ہے امانت مائل سا فرماتے تھے ہماری مسجد میں اگر کوئی آدمی آ جائے تو اس کی جان و مال ہمارے پاس امانت ہے تو یہ سارے ساتھیوں کی جان مال ہمارے پاس امانت ہے اس کو دین کے نفے میں استعمال کرنا ہے اس میں خیانت نہیں کرنی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دس آدمیوں کا امیر بنا دیا گیا یا بارہ آدمیوں کا امیر بنا دیا گیا اور اس نے ان میں خیانت کی تو یہ آٹھ دس آدمی اس کو جہنم میں لے جائیں گے اس لیے اللہ سے ڈر ہے ہمیں امیر بننے کی تمنا نہیں کرنی ہے لیکن اگر مشورے سے کسی کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حل ہو جاتی ہے اس لیے امیر بننے کی تمنا نہیں کرنی اور ہمارا پورا سفر اپنے دین کو اور دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے ہو رہا ہے تو ہم پورے سفر کو اپنی جان و مال سے کریں گے کس کی جان و مال سے بولو ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنا پوری زندگی میں جتنی بھی تبلیغ کا کام کیا وہ اپنے جان اور مال سے کیا دوسرے کے جان و مال سے نہیں جب ہم اپنے دین کو سیکھنے جا رہے ہیں تو پورے سفر کو پورے سفر کو اپنے جان و مال سے کریں گے اس لیے ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں ہماری انفرادی اور اجتماعی کی وہ ساری کے ساری ضرورت کی چیزیں ہم یہیں سے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے ایسا نہیں کریں گے کہ چلو یہ چیز نہیں ہے وہاں جا کر لے لیں گے یا وہاں سے خرید لیں گے جب بھائی تم یہاں سے لے کر نہیں جاؤ گے پہلے ہی دن ضرورت پڑے گی تو پھر اللہ کے غیر سے سوال کرنا پڑے گا ہم تو اللہ سے تعلق جوڑنے جا رہے ہیں اور جانے کے ساتھ ہی اللہ کے غیر سے سوال کرنا سیکھا تو پھر دل میں اللہ کا غیر آ جائے گا اور کتابوں میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے غیر سے سوال کرتا ہے اللہ اس کے اوپر فقیری کے دروازے کو کھول دیتے ہیں کون سے دروازے کو بولو فقیری کے دروازے کو تو ہم اللہ کے غیر کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اللہ کے غیر سے ہم سوال نہیں کریں گے اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ شاء اللہ انفرادی اور اجتماعی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم یہیں سے لے کر جائیں گے ہمارا تام سیٹ بھی یہاں سے لے لیں کتابیں بھی یہیں سے لے لیں اوڑھنے بچھانے کا بھی یہیں سے لے لیں اپنی انفرادی ساری ضرورت کی چیزیں بھی یہیں سے لے لیں لے لیں گے ان جب آپ کی جماعت بندی ہو جائے تو اپنے امیر سے بیٹھ کر معلوم کر لو ہمیں کہاں جانا ہے ہر ایک کو پتا چل جائے کہ کہاں جانا ہے جب پتا چل جائے آپ کی جماعت بن جائے تو جماعت بننے کے بعد بس اب آپ کی جماعت طے ہو گئی اس جماعت میں اب آپ کو اپنی طرف سے بغیر مشورے کے کسی کا اضافہ نہیں کرنا ہے کسی کو کوئی آ گیا اچھا سفید کبے جبے والا اور کہے کہ مجھے تمہاری جماعت میں لے جاؤ ہم نے اس کو بزرگ سمجھ لیا اور اپنے ساتھ جوڑ لیا اب بغیر مشورے کے ہم کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لیں گے نہ یہاں کسی کو جوڑیں گے نہ جس مقام پر تمہاری جماعت گئی ہے وہاں جا کر بغیر مشورے کے اپنی طرف سے کسی کو نہیں جوڑیں گے یہاں سے بھی ذمہ دار جوڑیں گے تو جلیں گے اور وہاں جا کر بھی ذمہ دار ہماری جماعت کے ساتھ کسی کو جوڑیں گے تو لیں گے ذمہ دار بکا بھی کہیں کہ اس ساتھی کو ہم نے آپ کے ساتھ جوڑا لے لو تو تو ٹھیک ہے ہم دھوکہ دیں گے بھی نہیں اور دھوکہ کھائیں گے بھی نہیں ہمیں نہیں پتا کہ جو آدمی جوڑ رہا ہے وہ کیسا ہے کہاں کا ہے کیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے عمر فرما دیتے کہ لوگوں کے جبے کبے کو دیکھ کر اور لوگوں کی رات کی لمبی نفلوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھا جانا ہم لوگ ایک مرتبہ ہم نے ایک جماعت کی تشکیل دی ایک جماعت کو ہم نے ترغیب دی اور جماعت کو ترغیب دے کر ایک علاقے میں ہم بھیجنا چاہ رہے تھے تو اس جماعت کا ذمہ دار نہیں تھا بیرون کی جماعت تھی تو ہمارے سال والے علماء ہوتے ہیں ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو ہمارے سال والے علماء کے ذمہ دار تھے ان کو ایک آدمی اگر کہنے لگا میں بھی سال لگا رہا ہوں وہ والی صاحب نہیں تھا اس نے جھوٹ بولا اس نے کہا میں سال لگا رہا ہوں تو والی صاحب نے پوچھا کتنے مہینے ہو گئے کجی آٹھ مہینے ہو گئے تو اس جماعت کے ساتھ ان کو جوڑ دیا اب کسی کا تفقد صحیح ہو نہیں سکا وہ مولوی صاحب نہیں تھا اس نے ایسا ایسا ڈھونگ رچا اسے کچھ آتا واتا بھی نہیں تھا ساتھ ہی جو ذمہ دار تھے وہ آگے پیچھے ہو گئے تو اس نے کہا کہ میں تمہاری ٹکٹیں بنا لاؤں کہ جی ٹھیک ہے بنا لاؤ تو سب کے پاسپورٹ لیے ٹکٹ بنانے کے لیے اور سب کا اے سی کوچ میں ٹکٹ بنانے کے تھی تو سب کے ٹکٹ کے پیسے پینتالیس ہزار روپے جمع ہوئے کتنے بولا ماشاء اللہ دس سال ہو گئے وہ ٹکٹ بنانے گیا ہے ابھی تک ٹکٹ بنا کر بےچارا آیا ہی نہیں ہے کتنے سال ہو گئے بولو دس سال اس کے ہو گئے تو ہم دھوکہ کھائیں گے بھی نہیں اور دھوکہ بولو دیں گے بھی نہیں تو بغیر مشورے کے کسی کو اپنی جماعت میں ہم جوڑیں گے نہیں اگر یہاں سے کوئی آ کر کہے تو بھی کہیں گے بھائی ذمہ داروں سے پوچھو اور جہاں جماعت گئی ہے وہاں بھی کوئی آ کر کہے تو ہم کیا کہیں گے بھائی کس سے پوچھو بولو ذمہ داروں سے پوچھو تو ہماری جماعتیں مرتب ہو گئی اب ہم یہاں سے سفر شروع کریں گے ہم سفر شروع کر رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے اور دین کی محنت سیکھنے کے لیے تو کوشش اس کی کریں کہ ہمارا ایک ایک قدم سنت اور شریعت کے مطابق ہو سنت کے خلاف ہمارا کوئی کام نہ ہو ہم یہیں سے مسجد سے چلیں تو سنت طریقے پر ہمارا سفر ہو کیسے ہو بولو سنت طریقے پر ہم اسٹیشن پہنچے تو ہمارے امیر سے پوچھ لیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے اگر ٹکٹیں سب کے الگ الگ ہے تو اپنے اپنے ہاتھ میں سارے لے لیں خدا نہ کرے کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو آسانی ہو جائے اپنے جو پیسے اپنے پاس ہیں وہ ایسے اپنے پاس رکھو کہ اپنے پیسوں کا پتا اپنے ساتھی کو بھی نہ ہو کس کو پتا نہ ہو ہم ہم اپنے جان کی بھی حفاظت کریں گے اپنے مال کی بھی خود ہی حفاظت کریں گے اپنے پیسے اپنے پاس سنبھال کر رکھو کسی کو پتا نہ چلے اجتماعی سامان میں پیسے اتنے جمع کرو جتنی ضرورت ہے ابھی مان لو ریزرویشن بنانے میں ہزار ہزار کی ضرورت ہے تو امیر اپنے ایک ایک ہزار ہی جمع کریں باقی ساتھی باقی پیسے اپنے ہی پاس رکھیں امیر صاحب بھی کوشش اس کی کریں کہ جو پیسے جمع ہوئے ہیں ایک ساتھی کے پاس نہ رکھیں دو تین ساتھیوں کے پاس رکھیں دو تین ساتھیوں کے پاس ایسے رکھیں کہ پتا بھی نہ چلے کہ امیر صاحب نے کس کو کس کو پیسے دیے ہیں یہ پتا بھی نہ چلے ایک ایک ساتھی جماعت میں جڑ گیا ایسے ہی کہیں سے ایسے ہی آیا مسجد میں اس نے دیکھا کہ اجتماعی پیسے یہ خرچ کرتا ہے اجتماعی پیسے اس کے پاس سے دیے جاتے ہیں ماشاء اللہ رات کو سب ساتھی سوئے تو اس نے جس کے پاس اجتماعی پیسے رہتے تھے اس نے اس کو پتا چل گیا تو ایسا حساب کر ڈالا کہ ماشاء اللہ وہ اجتماعی پیسے لے کر پتا نہیں کیا لینے گئے آج تک واپس نہیں آیا ہے تو ہمارا یہ بھی نہیں پتا چلے کہ اجتماعی پیسے کس کے پاس رہتے ہیں یا ابھی صاحب کے ذمے ہیں جو اپنے جان کی مال کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے ایمان کی کیا حفاظت کرے گا اس لیے جان و مال مال کی اپنی حفاظت کرنی ہے جب اسٹیشن پر ہم پہنچے تو اسٹیشن پر ہماری اگر ٹرین آ گئی ہے تو سنت طریقے پر ٹرین کا سفر شروع کر لو اور اگر اگر ٹرین نہیں آئی ہے تو ٹرین کے آنے کا انتظار کرو اسٹیشن پر دنیا بھر کے لوگ ہوں گے وہ اچھل کود کرتے ہوں گے اب آپ کے ساتھ بڑی نسبت لگی ہے آپ اللہ کے دین کی دین کی محنت میں نکلے ہوئے ہو لوگوں لوگ آپ کو اللہ کے دین کی محنت کرنے والے کہتے ہیں تو ہم اللہ کے دین کو کہیں بدنام نہ کریں ہم کوئی ایسی اسٹیشنوں پر یا ٹرینوں میں حرکت نہ کریں کہ لوگ یہ کہیں کہ تبلیغ والے کیا کرتے ہیں ہم کیا کریں گے کہ کونے پر بیٹھ جائیں سن شریعت کے حساب سے اپنی اپنی نگاہوں کی اور اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کریں ہم عمل میں لگ جائیں جب ٹرین آئے تو سکون کے ساتھ اپنے ٹرین کے ڈبے میں سوار ہو جائیں سفر کی دعا پڑھ لیں ٹرین کی دعا پڑھ لیں اور اپنے اپنے ڈبے میں بیٹھ گئے اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھ گئے آپس میں مشورہ کر لو کہ مشورے سے طے کر لو کہ بھائی ہم کس وقت میں نماز پڑھیں گے ہماری خدمت کے ساتھی کون ہوں گے اور ہم ہم کھانا کب کھائیں گے ساری چیزوں کا مشورہ کر لو جب مشورہ ہو جائے ساتھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور جس عمل کا جو مشورہ ہوا ہے اس عمل کے موقع پر اس عمل کو کرنے کی کوشش کرو ٹرین میں ہمارے برادران وطن ہو ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے مسلمان بھائی ہو ان کو عمل کی طرف متوجہ کرنا ہے اگر اسٹیشن پر اترنے کی کوئی ضرورت پڑے تو جو ساتھی مشورے سے طے ہوئے ہیں وہی اسٹیشن پر نیچے اترے اس کے علاوہ کے لوگ نہ اترے اور ٹرین میں وضو کرنا ہے برتن دھونے ہیں تو اندر اسٹنج خانے میں بزن ہوتا ہے اس پر اپنی ضرورتیں پوری کریں تاکہ باہر گندگی نہ ہو لوگوں کو ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو سکون کے ساتھ ہمارا سفر کو کریں جب ہم بستی میں پہنچ جائیں تو بستی میں اتر کر ہر ساتھی اپنے سامان کو خود اتاریں اوروں کے اعتماد پر سامان کو نہ چھوڑیں جب ہم سامان اتار لیں اچھی طرح سامان دیکھ لیا اب سامان دیکھنے کے بعد بستی میں داخل ہونا ہے بستی میں داخل ہونے سے پہلے اللہ سے دعا مانگو اے اللہ ہم اس بستی میں آئے ہیں ہم اجنبی لوگ ہیں اے اللہ ہم بہت بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں ہماری تو مدد فرما بستی کی دعا پڑھ لو اللہ مبارک لنا ہے اللہ مبارک لنا ہے اللہ مبارک لنا ہے اللہ ہمر حببنا جناحا وحببنا الى اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا یہ مسلم دعا ہے یہ مسلم دعا پڑھ لو پھر آپ موقع ہو اجتماعی دعا کرو ہمیں اس بستی میں تین کام کرنے ہیں اللہ ہمارے تینوں کاموں کو آسان کر دیں ہم خود اپنے ذات سے دین اور دین کی محنت سیکھنے آئے ہیں اللہ ہمیں دین سکھا دے دین کی محنت سکھا دے اس کو اللہ سے مانگو ہم اس بستی میں نقل ہم اس بستی میں دین زندہ ہو جائے اس کی محنت کرنا چاہتے ہیں اس بستی میں دین زندہ ہو جائے اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہیں ایک اس بستی سے نقد جماعت بنانی ہے ایک اس بستی میں نقد جماعت جماعت بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد وار جماعت بنانی ہے اللہ پاک اس بستی میں نقد جماعت بنا دے اللہ پاک اس بستی بستی سے میں مسجد وار جماعت بنا دے اس کو اللہ سے مانگنا ہے پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ کر ہم مسجد کی طرف چلنا شروع کریں جب ہم اسٹیشن سے مسجد جائیں ایک مسجد سے دوسری مسجد جائیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جائیں کوشش کرو کہ ہمارا سفر پیدل ہو پیدل بھائی کیوں ہمارا سفر پیدل ہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے کہ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اس لیے لیے ہم بے پیدل چلتے ہیں کہ ہمارے نبی اپنی زندگی میں اکثر پیدل چلے ہیں اللہ کا کلمہ ہمارے نبی نے جو دنیا میں چل پھیلایا ہے وہ پیدل چل کر پھیلایا ہے ہم جن بازاروں سے گزریں گے جن گلیوں سے گزریں گے ان گلیوں میں اور ان بازاروں میں سال ہر سال سے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے اللہ کے مقابلے میں گناہ کرتے ہیں ان کے در و دیوار ان کی گلیاں ان کی دیواریں انہوں نے زمانہ ہو گیا اللہ کا نام نہیں سنا ہم اللہ کا نام بولتے ہوئے اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے ان گلیوں سے نظروں کے حفاظت کرتے ہوئے سیکھتے سکھاتے گزریں تاکہ وہ گلیاں اللہ کے نام سے گونج جائیں ہم کوشش کریں تاکہ اللہ پاک ان ان بازاروں کے کے اور گلیوں باطل کو ختم کر دیں اس لیے کوشش کرنا ہے کہ ہمارے نبی کی مشابہت ہم سے زندہ ہو جائے کہ ان گلیوں سے پیدل چلنا ہے پیدل ہمارے نبی کے اکثر اسفار پیدل ہوئے ہیں ہماری جتنی محنت نبی کی محنت کے مشابہت ہو جائے گی اتنی بہت کی ہے آج اس جسم سے اللہ کی اللہ کو راضی کرنے کا موقع ملا ہے ان یہ پیر اللہ کو ناراض کرنے میں بہت چلے ہیں یہ جسم اللہ کو ناراض کرنے میں بہت تھکا ہے اس جسم سے کہیں وہ جسم تو اللہ کو ناراض کرنے میں بہت تھکا ہے آج تجھے اپنا کفارہ کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے کتابوں میں آتا ہے جس جگہ پر گنا ہوا ہے اس جگہ پر نیکی کرو جس اس وجہ سے گنا ہوا ہے اس اس وجہ سے نیکی کرو تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے اپنے جسم سے کہنا کہ گنا کرتے ہوئے تو نہیں تھکا تھا آج تجھے نیکی کرتے ہوئے تھکن لگتی ہے اسے کوشش کر کے پیدل چلانا اس لیے آپ لوگ بھی نیت کرو کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی پیدل چلیں گے بھائی پیدل چلو گے انشاءاللہ جب مسجد پہنچ جاؤ تو مسجد پہنچ کر مسجد میں اپنا ایک کونے میں سامان رکھ دو اور سنت کے مطابق سامان رکھ کر دو رکعت تحیت المسجد پڑھو دیکھو اللہ کے گھر ہے یہ مسجد اللہ کے گھر کی قدر کرو اللہ کے گھر عظمت والے ہیں اس کو نانی اما کا گھر نہ بنا دو یہ ہمارے لیے اجازت ہوتی ہے تو سامان کونے میں رکھو اس پر چادر ڈال دو اور مسجدوں کا احترام کرو اب مسجد میں مکرو وقت نہ ہو تو رکھا طیت المسجد پڑھو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں گے اور مسجد کا حق ادا نہیں کریں گے لوگوں نے پوچھا مسجد کا حق کیا ہے تو فرمایا تحیت المسجد تو میں المسجد پڑھ لیں سامان اور کوشش کریں کہ جماعت کو مسجد میں ٹھہراؤ مسجد کے کمروں میں نہ ٹھہراؤ مسجد کے کمروں میں غفلت ہوتی ہے گناہ ہوتے ہیں وہاں وہاں وہاں, وہاں بے فکری ہوتی ہے مسجد کے چار دیواری میں جماعتوں کو ٹھہراؤ کہ مسجد میں نورانیت ہوتی ہے اللہ کے معصوم رشتے ہوتے ہیں وہاں احتیاط ہوتا ہے پہلے زمانے میں جماعتیں مسجد میں ٹھہرتی تھی اپنا قیام مسجد میں کرو مسجد کے کمروں میں نہ کرو تاکہ ہماری جماعتیں غفلت سے بچ جائے اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ مسجد میں ٹھہریں گے دو رکعت نماز پڑھ لی اس کے بعد فوراً مشورہ کرو مشورے میں کیا کرو گے کئی تینوں باتوں کا مشورہ کرو کہ دیکھ ہماری چوبیس گھنٹے اچھے کیسے گزرے ہیں ہمارے ساتھیوں کو دین کیسے سیکھنے ملے ہمارے ساتھیوں کو دین کی محنت کیسے سیکھنے ملے ایک اس کا مشورہ کرو اور دوسرا نقد جماعت کیسے نکلے اس کا مشورہ کرو اور تیسرا ہمارے یہاں مسجدوار جماعت کیسے بن جائے اس کا مشورہ کرو تو اس کے مشورے میں کیا مشورے میں سوچو گے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات کیا ہمارے ساتھیوں کا وقت اچھا گزرے انہیں دین سیکھنے ملے ان کے انہیں دین کی محنت سیکھنے ملے اس کے لیے کوشش کرو کہ ہمارے ساتھیوں کا وقت چار چیز چیزوں میں زیادہ سے زیادہ گزرے کتنی چیزوں میں بولو ارے بولو بھائی کتنی چیزوں میں چار چیزوں میں اگر ان چار چیزوں میں وقت گزرا ہمارے ساتھیوں کا تو انشاءاللہ ہمارے ساتھی بن کر آئیں گے وہ چار چیزیں کیا ہیں کہ سب سے پہلا ہمارے ساتھیوں کو ہمارے ساتھیوں کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت آئے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں آئے جب ساتھیوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی آئے گی تو یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنیں گے اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت کی محنت دی تو اس میں سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ اب مخلوق میں اللہ کی عظمت کو بولو اور رب کا فکب کہیں نبی جی اپنے رب کی بڑائی کو بولو کہ جب اللہ کی عظمت دلوں میں آ جائے گی تو اللہ کی بات ماننا آ جائے گی اس کے لیے ہمارے ساتھیوں کو سب سے زیادہ دعوت اللہ میں مشغول کرنا ہے اللہ کی بڑائی کو بولنے میں بھئی دعوت میں کیسے مشغول ہوں گے کہ ہمارے پاس پانچ گشت ہے روزانہ کا عمومی گشت ہے اس میں ساتھی اللہ کی بڑائی کو بولیں روزانہ کا خصوصی گشت ہے اس میں اللہ کی بڑائی کو بولیں روزانہ کا تشکیلی گشت ہے لوگوں کی تشکیلوں میں جائیں جب تشکیلوں میں جائیں گے وہ ادھر پیش کریں گے ہمارے ساتھی ادھر کا حل سمجھائیں گے اس میں اللہ کی مدد اور نصرت کو بولیں گے اور چوتھا روزانہ کا ہمارا وصولی کا گشت ہے کہ جو لوگ نقد تیار ہو گئے انہیں وصول کر کے مسجد میں لانا ہے اور روزانہ کا تعلیمی عظمت کو اور اللہ کی بڑائی کو ہمارے ساتھیوں کو بلوانا ہے اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ دعوت میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں گے لگاؤ گے انشاءاللہ دوسرا وقت جو ہمیں گزارنا ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور سکھانے میں گزارنا ہے سیکھنے اور سکھانے میں دو لائن کا علم ہے ایک فضائل کا علم ہے اور ایک مسائل کا علم ہے فضائل کا علم جو ہے وہ ہمیں اعمال کا شوق ہمارے اندر آ جائے امال کی رغبت ہمارے اندر آ جائے ہماری زندگی ہمارے اندر ہمارے اندر اللہ جیسے کام چاہتے ہیں ایسے کرنے والے ہم بن جائیں اس کے لیے فضائل امال کی کتاب ہمیں سننی ہے یہ فضائل اعمال کی کتاب سرسری کتاب نہیں ہمارے دین کے پانچ شعبے ہیں ایمانیات عبادات معاملات معاشرت اور اخلاقیات ہمارے حضرات نے مشورے سے یہ امت اپنے نبی والے دین پر آ جائیں مہیلا صاحب چاہتے تھے کہ امت اپنے نبی والے دین پر آ جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اس لیے ان پانچ شعبوں کے فضائل ان پانچ شعبوں کو اچھا بنانے کے فضائل اس کتاب میں لکھے ہیں ایمانیات کا دین ہے پھر اس کے بعد عبادات کے پانچوں ارکان نماز روزہ زکوٰۃ اور حج اس کے فضائل ہیں پھر اس کے بعد فضائل صدقات میں معاملات اور معاشرت کا دین ہے اور اخلاقیات کا اس کو گھنٹوں بھر سنا جائے تاکہ حلال کمائی کی عظمت آئے لیور دیوا اچھا کرنے کی عظمت آئے ماں باپ پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کی عظمت زندگیوں میں آ جائے پڑوسیوں کا اکرام کرنا ہمیں آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ برادران وطن اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا رہنے کے جذبے بنے اس لیے اچھا وقت نکال کر صبح ڈھائی گھنٹے اور دوپہر میں ڈیڑھ گھنٹے تعلیم میں گزارنا ہے صبح کے ڈھائی گھنٹے میں تعلیم کے ہلکے میں ہمیں قرآن کے سیکھنے سکھانے کے ہلکے لگانے ہیں چار مہینے میں ہر آدمی اتنا قرآن سیکھے جتنا نماز کے لیے ضروری ہے تو قرآن سیکھنا ہے اور آخر میں چھ صفات کے مذاکرے کرنے ہیں تو یہ چھ صفات پورا دن نہیں لیکن جب یہ صفات سیکھے جائیں گے تو اس سے پورے دن پر چلنا آسان ہوتا ہے اس لیے چھ صفات کا جم کر مذاکرہ ہو اور دوپہر کی تعلیم میں ایک سوا گھنٹہ تعلیم کرنی ہے اس کے بعد پندرہ بیس منٹ نکال کر آپس میں سنتوں کا مذاکرہ کریں آداب کا مذاکرہ کریں واجبات اور مستحبات کا مذاکرہ کریں ہماری ضرورت کی دین کا مذاکرہ کریں اگر ہماری جماعت میں کوئی مولوی صاحب ہیں تو ان سے سیکھیں اگر ہماری جماعت میں کوئی مولی صاحب نہیں ہے ہمیں نہیں آتا تو ہم غلط بات کسی کو نہ سکھائیں جس بستی میں ہم گئے ہیں اس بستی میں اگر کوئی مولوی صاحب ہیں امام صاحب ہیں ان کے خوشامد کریں مولوی صاحب ہماری جماعت آئی ہے ہمیں نہیں آتا ہمیں نماز کے واجبات سکھا دو نماز کی سنتیں سکھا دو اپنی ضرورت کی ساری چیزیں سیکھیں نماز کی اور اپنے غسل کی اور اپنی زندگی کی ساری ضرورت کی چیزیں سیکھنی ہے تو دوسرا وقت ہمیں سیکھنے سکھانے میں لگانا ہے تیسرا زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں ذکر و عبادت میں لگانا ہے بھائی جو ہم نے تعلیم میں سنا کہ اللہ کیسی نماز چاہتے ہیں اللہ کیسا قرآن چاہتا ہے اللہ کیسا ذکر چاہتا ہے جو وقت بچا اس میں دو دو رکعت نفلوں کے ذریعے سے ایسی نماز بنانے کی مشق کرنی ہے جو وقت بچا اس میں دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی مشق کرنی کرنی ہے جو وقت بچا اس میں عظمت کے ساتھ قرآن پڑھنے کی مشق کرنی ہے اور ان چاش تحجد کی مشق کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و عبادت میں پھر لگانا ہے اور چوتھا وقت ہمیں خدمت میں لگانا ہے کا خدمت میں کیا کرنا ہے کا سب سے پہلے اپنے ذات کی خدمت کرنی ہے ہر آدمی اپنی خدمت خود کرے کسی پر بوجھ نہ بنے ہمارے نبی علیہ السلام اپنے ذات کی خدمت خود کرتے تھے کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے اپنے کپڑے خود اپنے کپڑوں کی صفائی کرتے تھے اپنے گھر میں اپنے جوتے سیتے تھے اپنے ڈول سیتے تھے اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے آٹا گونتے تھے تو اپنی خدمت خود کرنا سیکھنا ہے کسی پر بوجھ نہ بنے اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں اگر ہمارے ساتھیوں میں کوئی معذور ہے کوئی بےچارا ضرورت ضرورت مند ہے اس کا تعاون کر دیں تیسرا اپنے امیر کی خدمت کرنی ہے اپنے امیر کی کیا خدمت کریں گے ان کے سر میں تیل ڈالیں گے ان کے پیر دبائیں گے کہ جی، سر میں تیل نہیں ڈالنا ہے کسی کے پیر نہیں دبانے ہیں نہ دبوانے ہیں نہ دبانے ہیں نہ ہم خود دبوائیں گے نہ کسی کے ہم دبائیں گے اگر آپ نے کسی کے دبائے تو وہ بے آدمی خراب ہو جائے گا اور کسی سے تم خدمت لوگے تو تم خراب ہو جاؤ گے ہاں ضرورت مند اور ضرور محتاج آدمی ہے تو اس کا ضرور خدمت کریں باقی اس کا رواج نہ ڈالیں میرے جیسا جوان آدمی اور سر میں ٹریل ڈلوا رہا ہے شرم نہیں آتی ہے کہ یہ ہم اپنی خدمت خود کریں تو اپنی خدمت خود کرنی ہے ہاں ضرورت مند محتاج کی ضرور تعاون کرنا ہے تو امیر کی خدمت کیا کریں گے کہ امیر جن فکروں کو لے کر آئے ہیں یہاں سے نقد جماعت بنے یہاں کے مزیدار جماعت بنے اس میں ہم ان کی فکروں میں شریک ہو جائیں تو امیر کی خدمت کریں اور چوتھا بستی والوں کی خدمت کہ بستی والوں کے ساتھ ہم ایسے رہیں کہ ہماری وجہ سے بستی والوں کو بوجھ نہ پڑے بستی والوں کو ہماری وجہ سے کراہت نہ ہو تو ان چار چیزوں کی خدمت اپنی خدمت ساتھیوں کی کی خدمت خدمت امیر اور بستی والوں کی خدمت یہ چار کام ہو گئے اگر تم اپنے وقتوں کو اس میں مشغول کرو گے نا تو ان شاء اللہ تم ایک ساتھی ہمارا بن کر آئے گا اس لیے کوشش کرو کہ تین چار گھنٹے ہمارے دعوت میں لگے تین چار گھنٹے گھنٹے ہمارے طالب و تعلق میں لگ جائیں تین چار گھنٹے ہمارے ذکر و عبادت میں لگ جائیں تین چار گھنٹے ہمارے خدمت میں لگ جائیں یہ چار چار گھنٹے لگ جائیں گے نا تو سولہ گھنٹے ہو گئے چھ گھنٹے رات میں سو جاؤ دو گھنٹے دن میں سو جاؤ تو ان شاء اللہ یہ آٹھ گھنٹے سونے کے ہو گئے سولہ گھنٹے عمل کے ہو گئے اور چھ آٹھ گھنٹے آرام کے ہو گئے تو چوبیس گھنٹے تمہارے مشغول ہو جائیں گے اگر تم نے اس میں وقت نہیں لگایا تو پھر تم فارغ ہی فارغ رہو گے اور اگر فارغ ہی فارغ رہو گے تو کتابوں میں آتا ہے بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے ہیں جو آدمی فارغ رہتا ہے تو فارغ فارغ آدمی نکھو دوار دیتا ہے فارغ آدمی بیکاری کا گناہوں کا دروازہ کھول لیتا ہے اس لیے بیکار نہیں رہنا فارغ نہیں رہنا اگر کوئی کام نہیں ہے تو پڑھ کے سو جانا مجلس سے قائم نہ کرنا تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے اس لیے نیت کرو کہ ان چار چیزوں میں وقت کو لگائیں گے اور چار چیزوں میں کم سے کم وقت لگانا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر تو کیا چار چیزیں ہیں کہ ہم اتنے بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں تو کھانے پینے میں کم سے کم وقت لگائیں گے کم سے کم کم کہ سلوٹوں میں کھانا پینا کریں گے استنج اور ضرورت سے فارغ ہونے میں سلوٹوں میں ہم اپنے وقت کو فارغ کر دیں گے مسجد سے باہر جانا پڑے تو مسجد سے باہر ضرورت کے لیے گئے فوراً واپس آ جائیں گے مسجد کے باہر نہیں رہیں گے اور آپس کی ضرورت کی کوئی بات کرنی پڑے تو مختصر بات کر کے کام پورا کریں گے کہ ان چاروں کاموں میں کم سے کم وقت لگائیں گے اگر اس کی تم نے نگرانی نہیں کی تو کھانے بیٹھے تو کھانا کھاتے کھاتے گھنٹہ گزر جائے گا چائے پینے بیٹھے تو چائے آدھا گھنٹہ لے لے گا بازار میں نکل گئے تو مسجد کے باہر آدھا گھنٹہ گھنٹہ چلا جائے گا باتوں میں بیٹھ گئے باتوں میں آدھا گھنٹہ گھنٹہ چلا جائے گا اگر نہ کرنے کے کاموں میں لگ گیا پھر کرنے کے کام کب کریں گے اس لیے ان چاروں کاموں میں کم سے کم وقت لگانا ہے تو سب فکر کریں گے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں چار کام نکل کر چار کام بالکل بھی نہیں کرنے بالکل بھی نہیں کرنے وہ چار کام کون سے جو بالکل نہیں کرنے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر زبان کا سوال بالکل نہیں کرنا کہ ہم تو اللہ سے دوستی کرنے نکلے ہیں اللہ سے دوستی مانگنے نکلے ہیں کتابوں میں آتا ہے جو بندہ اللہ کے غیر سے مانگتا ہے اللہ اس کے اوپر فقیر خوشی کا دروازہ کھول دیتے ہیں اس لیے پورے سفر میں کہیں بھی کسی طرح بھی اللہ کے غیر سے کوئی چیز مانگنے نہیں ہے تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے غیر سے نہیں مانگیں گے زبان کا سوال نہیں کرنا اور دل کا سوال بھی نہیں کرنا بھائی دل کا سوال کیسے ہوتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب کی ملاقات کرنی کی ہے وہ چائے کی دکان پر کھڑے ہیں چلو وہی ملاقات میں چلے جائیں ملاقات بھی ہو جائے گی اور وہ سب چائے بھی پلائیں گے چائے بھی مل جائے گی کہ یہ دل کا سوال ہوا ہم دل کا سوال بھی نہیں کریں گے زبان کا سوال بھی نہیں کریں گے اور تیسرا ہم فضول خرچی نہیں کریں گے کہ جو کام خرچ کر جہاں پیسے لگانے کی چیز ہے وہی لگائیں گے جہاں لگانے کی چیزیں نہیں ہے وہاں تو چارانے بھی نہیں لگائیں گے لیکن جہاں چارانے لگانے کی ضرورت ہے وہاں تیس پیسے نہیں لگائیں گے اس کو فضول خرچی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں فضول خرچی نہیں کریں گے اور چوتھا ہم اپنے ساتھیوں کی کوئی چیز ان کی بغیر اجازت کے ہم نہیں لیں گے یہ چاروں چیزوں سے ہم بالکل پرہیز کریں گے کریں گے انشاءاللہ اور چار کام اللہ کے راستے میں بالکل نہیں بولنے ہیں چار چیزوں کو اللہ کے راستے میں نکل کر بالکل نہیں بولنا ہے بھائی کس کو نہیں بولنا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر مسئلے مسائل ہمیں نہیں بتانا ہے یہ علماء کا کام ہے یہ مفتیوں کا کام ہے ہم ہم کہیں بھی مفتی نہیں بنیں گے وہ حضرات کا کام ہے اگر ہمارے پاس کوئی کوئی بات پوچھنے آئے تو ہم ان کو مقامی علماء کے پاس بھیجیں گے مقامی مفتیوں کے پاس بھیجیں گے ہم مفتی نہیں بن جائیں گے نہ انفرادی میں مسئلے بتائیں گے نہ اجتماعی میں ہم مسئلے بتائیں گے ہم تو اپنے اپنے بیانوں کو چھ نمبر کے دائرے میں کریں گے چھ نمبر کے باہر نکل کر کوئی کوئی ہم بات نہیں کریں گے چھ نمبر کے اندر ہی بات کریں گے ایمان بولیں گے امال بولیں گے اور یہ ساری بات بول کر مجمع کو ترغیب دیں گے ہم مسئلے مسائل نہ انفرادی میں بتائیں گے نہ اجتماعی میں بتائیں گے اور ہم اللہ کے راستے میں نکل کر سیاست کو نہیں بولیں گے پالیٹکس کو نہیں بولیں گے کہ کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے ہمیں اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو زمین کے نیچے کا بولیں گے اور آسمان کے اوپر کا بولیں گے ہمیں سیاست سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سیاست کو نہیں بولیں گے تیسرا ہم حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے وہ ہم نہیں بولیں گے ہمیں کیا بولنا ہے دنیا میں ہمیں کیا چلانا ہے وہ بولیں گے کیا چل رہا ہے وہ نہیں بولیں گے اور پانچویں بات چوتھی بات امت کی بیماریوں کو ہم نہیں بولیں گے امراض امت امت کن کن گناہوں میں مبتلا ہے وہ ہم نہیں بولیں گے ہمیں کیا کیا کروانا ہے وہ بولیں گے بھائی ہمارے پاس کروانے کے کام سارے کے سارے باقی رہ گئے ہیں ہم ہم اس کو بولنے کے باقی رہ گئے ہیں اس کو تو ہم بولنے نہیں رہے اور نہیں بولنا ہے اس کو بول رہے ہیں بھائی امت میں بے حیائی ہے تو ہم حیا کو بولیں گے امت ناپا کی ہے تو ہم باقی کو بولیں گے امت میں فیشن آ گئی ہے تو ہم امت میں سادگی کو بولیں گے امت میں کے خلاف کی زندگی آ گئی ہم تقوی کو بولیں گے حضرت نام لسن صاحب فرماتے تھے ہم معروفات کے راستے سے منکرات کو ختم کر دیں گے بھائی ایک کمرے میں اندھیرا ہے پورا کمرے والے آواز لگا رہے ہیں بھائی بہت اندھیرا ہے بہت اندھیرا ہے بہت اندھیرا ہے تو اچھا بھائی بتاؤ سب کے چیخنے سے کمرے کا اندھیرا ختم ہو جائے گا گا ایک آدمی آیا اور اس نے موم بتی جلا دی پانچ روپے کی موم بتی جلا دی تو بس موم بتی جلانے سے ہی کمرے کا اندھیرا ختم ہو جائے گا تو ہم معروفات کے راستے سے منکرات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے ہم حالات حضرات کو نہیں بولیں گے امت کی بیماریوں کو نہیں بولیں گے اور سیاست کو نہیں بولیں گے اور مسئلے مسائل کو نہیں بولیں گے سب جماعت اس کی فکر کریں گے ان ان, ان چیزوں میں ہمارے وقتوں کو لگانا ہے اور اس کا مشورہ کرو دوسرا مشورہ اس کا کرو کہ ہمارے اس بستی سے نقد جماعت کیسے بنانی ہے دیکھو یہ بستیوں میں آپ جاؤ گے تو ان عمل کے ساتھ آپ چلو گے پھرو گے تو اس کا اثر خود بخود بستیوں میں پڑے گا میں نام لسن صاحب فرماتے تھے کہ جو جماعت جن جن اور فکروں کے کے ساتھ بستیوں میں چلتی پھرتی ہے اس اثرات بستیوں میں پڑتے ہیں یہ سورج ہے سورج اس کے اندر روشنی ہے تو سورج ایک مرتبہ طلوع ہوا پوری دنیا کو وہ روشن کر دیتا ہے اگر یہی سورج کی روشنی ختم ہو جائے اور یہی سورج بغیر روشنی کا ایک مرتبہ دو مرتبہ دس مرتبہ سو مرتبہ نکلے کوئی دنیا روشن ہوگی بھائی اس سے کا کوئی دنیا روشن نہیں ہوگی کیوں کہ وہ خود اندھا سورج ہے اندھا سورج لیکن اگر روشن سورج آ گیا تو ایک سورج ایک مرتبہ نکلے اس کا ایک مرتبہ نکلنا پوری دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا ایسے جو جماعتیں ان اعمال کے ساتھ دنیا میں پھرے گی چلے گی ان کے اثرات دنیا میں پھیرتے ہیں لیکن جو جماعتیں غفلت میں ہیں لایا میں ہیں کرنے کے کام نہیں کر رہی ہے نہیں کرنے کے کام کر رہی ہے تو ان سے دنیا میں ہدایت کے بجائے ظلمتیں پھیلتی ہے خوشبو والا آدمی جب مجمے میں آئے گا تو خوشبو آتی ہے لیکن وہی آدمی جب بدبو لگا کر آ جائے اس کے کپڑوں میں بدبو لگی ہوئی ہے چپل میں بدبو لگی ہوئی ہے تو بدبو آئے گی ایسے جو جماعتیں لایانی کے ساتھ مسجدوں میں اور گلیوں میں پھرے گی تو ان سے لایانی پھیلے گی اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ان اعمال کو کرتے ہوئے بستیوں میں چلنا پھرنا ہے بستیوں میں کیا کرنا ہے کہ اپنے امال کے ساتھ کہ امت میں یہ امال زندہ ہو جائے اس کی محنت کرنی ہے امت میں یہ امل لانے کے لیے جس طرح ہم دین سیکھنے سیکھنے کے کے لیے اللہ راستے میں نکلے ایسے اس بستی کا ایک ایک آدمی دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے اس کی محنت کرو دیکھو بغیر اللہ کے راستے میں نکلے عام طور سے اللہ کے دین کا دکھ نہیں آتا اللہ کے دین کا درد نہیں آتا زندگی کو بے دینی سے دین پر لانے کی فکر نہیں آتی اس لیے کوشش کرو کہ ہر بستی سے چار چار مہینے کی چلنے کی تین دن دن کی نقد جماعتیں بنے یہ اللہ کے راستوں میں جا کر دین سیکھیں دین کی محنت سیکھیں احساس ذمہ داری کے اندر آ جائیں اس کے لیے آپ آپس میں مشورہ کرو کہ اس مسجد میں اس مسجد کے اطراف میں کتنے مکان ہیں ہمارا اس مسجد میں دو دن تین دن قیام ہے ایسی محنت کی شکل بناؤ کہ دو تین دن میں سو فیصد بستی کے بالغ مردوں کی ملاقات ہو جائیں ہمارے ساتھیوں نے چار گھنٹے دعوت کے لیے فارغ کیے ہیں دو ڈھائی گھنٹے مسجد کے باہر تشکیل محنت دینے پھراؤ اگر ہمارے پندرہ ساتھی ہیں تو ایک ساتھی کو مسجد میں چھوڑ دیا دو ساتھیوں کو اور سات ساتھی سات جماعتیں ہم نے بنا دی دو دو کی سات جوڑیاں بنا دی ساتھیوں کو کہا جاؤ باہر جا کر ملاقات کرو ایک جوڑی دو ڈھائی گھنٹے باہر محنت کرتی ہے اگر ایک جوڑی نے دو ڈھائی گھنٹے محنت کی آدھے گھنٹے میں ایک آدمی سے ملاقات کی تو ڈھائی گھنٹے میں پانچ آدمیوں سے ملاقات ہوگی سات جوڑیاں باہر اس طرح پھیرے گی تو روزانہ پینتیس آدمیوں سے ملاقات ہوگی ہم ان سب کی نقد تشکیلیں کریں گے جب دن بھر اس طرح ہم تھکے ہوں گے شام کو گشت ہم نے کیا پھر اس کے بعد ہم نے کہا بھائی بتاؤ کون نقد تیار ہے تو ہم نے صبح سے شام تک اپنے آپ کو تھکایا ہے آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ شام کو ایک مجمع تیار ہوگا پینتیس آدمیوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اگر پینتیس کے پینتیس آدمی تیار ہو گئے تو انشاءاللہ تین جماعتیں تیار ہوگی اگر پینتیس تیار نہیں ہوئے پچاس ٹکا تیار ہوئے تو سترہ آدمی تیار ہوں گے اگر پچیس ٹکا تیار ہوئے تو ان شاء اللہ آٹھ ساتھی تیار ہوں گے اگر آٹھ بھی تیار نہیں ہے اور اگر بارہ ٹکا لوگ تیار ہوئے تو کم سے کم چار آدمی نقد تیار ہوں گے یہ جب مجمے میں تم تشکیل کرو گے بھائی بتاؤ بولو کون تیار ہے یہ چار آدمی بولیں گے ہم تیار ہیں اب اس سے مجمع میں تشکیل کا ماحول بنے گا ان چار کو دیکھ کر دوسرے چار پانچ آدمی بولیں گے آٹھ نو کی جماعت بن گئی رات کو بستر وصول کرو صبح میں روانہ کرو کوئی مشکل نہیں نقد جماعت بنانا ابھی ایک جماعت اللہ کے راستے میں میں چلے جا کر آئی ہم نے ان کو پوچھا ماشاء اللہ ایک چلے میں ماشاء اللہ ستر جماعتیں تین دن کے وصول کی ستر جماعتیں اور گیارہ جماعتیں نو انہوں نے چلے کی وصول کی اور ایک جماعت چار مہینے کی وصول کی کہ کیسے یہ ہوتا ہے کہ صبح شام تھکنے سے یہ ہوتا ہے اب جماعت مسجد میں پڑی ہے اور باہر کی کوئی محنت نہیں کرتی اور شام کو یہ کہہ رہی ہے بھائی بتاؤ نقد جماعت نقد کون تیار ہے ارے بھائی نقد جماعت کوئی زمین سے تھوڑی اگتی ہے وہ آسمان سے تھوڑی ٹپکتی ہے وہ تو باہر محنت کرنی پڑتی ہے تو پھر نقد جماعت بنتی ہے اس لیے سب نیت کرو کہ اپنی جماعت کو انشاءاللہ نقد محنت پہ چلانا ہے سب چلو گے انشاءاللہ تیسرا کام مسجد پر جماعت بنانا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جا چکے جو بچے ہیں ان کو وہاں مسجد میں تشکیل کر کے مسجد کے ماحول میں وہ جماعت کے جانے کے بعد مسجد کی فکر کرنے والے بنے اس کی محنت میں سب کو لگانا ہے اس لیے ان تین کاموں کا مشورہ کر لیں ان تین کاموں کے مشورے کے بعد فوراً آپ کو تین کام کرنے ہیں مشورہ ہو گیا کوشش کرو کہ بستی والوں کو آپ کے مشورے میں شریک کر لو تاکہ آپ کی اور بستی والوں کی ایک فکر ہو جائے کیونکہ جب تک ایک فکر نہیں ہوں گے بستی میں کام نہیں ہوگا اس لیے آپ کی اور بستی کی ایک فکر ہو جائے اس کی کوشش کر لو کہ ایک فکر ہونے کے بعد فوراً مشورے کے بعد آپ کو تین کام کرنے ہیں کہ تین کام کون سے کرنے ہیں کہ پہلا کام یہ کرو آپ مشورے کے بعد کہ آپ کے خدمت کے جو ساتھی آپ نے طے کیے ہیں ان خدمت کے ساتھیوں کو اپنا کھانا بنانے کے لیے بھیج دو ہم بستی والوں کا کھانے کا انتظار نہیں کریں گے ہم دل کا سوال نہیں کریں گے آپ ماشاء اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ جماعت بہترین جماعت ہے جو کھانا خود اپنا کھانا بنائے وہ بہترین جماعت ہے اور بستی والوں میں بہترین بستی والے وہ ہیں جو جماعت کو کھانا نہ پکانے دیں وہ تو کوشش یہ کریں گے کہ جمع ہمارا کھانا کھائے ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم کھانا اپنا کھائیں اس لیے فوراً کوشش کرو کہ دو آدمیوں کو خدمت والوں کو فوراً خدمت میں بھیج دو تاکہ بستی والوں کے آنے سے پہلے ہمارا کھانا پکنا شروع ہو جائے تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا کھانا خود اب خود بنائیں گے بھائی سب نیت کرتے ہو ایک کام یہ کر لو دوسرا کام کیا کرو کہ مشورہ کرنے کے بعد فوراً ادھر ادھر بکھر بچ جاؤ فوراً کوئی نہ کوئی عمل میں مشغول ہو جاؤ چاہے دس منٹ تھکے ہوئے ہوں تو بھی دس منٹ تعلیم کر لو بستی والوں کو ابھی پتا چلا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ مسجد میں جماعت آئی ہے اب ملنے کے لیے وہ آئے اب مشورہ ہو کر ساتھی تھک کر آئے تھے تو کوئی کوئی یہاں مشغول ہو گیا کوئی سو رہا ہے کوئی پتا نہیں کہاں کہاں تو سچ بتاؤ جب بستی والے آئیں گے تو ان پر جماعت کا اچھا اثر پڑے گا یا برا پڑے گا تو کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اعمال کو مشغول کر لو تاکہ ان امال کی برکت ہمیں بھی مل جائے اور امال کی برکت بستی میں بھی آ جائے تیسرا کام کیا کرو کہ جب بستی میں بستی میں یہ کام ہو جائے اس کے بعد خصوصی ملاقات کی جماعتیں بنانی ہیں وہ علماء کی ملاقاتیں کرنی ہیں اور مسجد اور جماعت کے پرانوں کی ملاقاتیں کرنی ہیں اور بستی کے بستی کے باثر لوگوں کی ملاقاتیں کرنی ہیں یہ بستی کے وہ جہاں ہیں باثر ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے کام میں تعاون ہو جائے گا ان تینوں طبقوں کی ملاقات کرنی کرنی ہے پھر اس کے بعد ظہر کے موقع پر تعارفی بات کر کے مجمے کو اپنے اپنے ساتھ محنت میں شریک کرنا ہے محنت میں شریک کر کے اپنے فکروں میں انہیں شریک کر لو اس بستی کی مسجد اور جماعت کو کہ بھائی ہمیں نقد جماعت بنانی ہے اس میں انہیں انہیں فکر اس میں اپنے ساتھ شریک کرو اور نقد جماعت بنانے ان کے فکروں میں انہیں شریک کرو اور جب وہ شریک ہو جائیں ان کے ایڈریس وغیرہ لے لو پھر جب محنت کا محنت کا نقشہ بنے تو ہم اور وہ مل کر پوری بستی میں محنت کریں اس طرح ہم زہر کی مجلس میں تعارفی بات کر کے اپنے فکروں میں بستی والوں کو شریک کریں اپنے تعلیم کا عمل زہر باد ہو گیا پھر اس کے جیسے میں نے ابھی اوپر ذکر کیا اثر کے بعد اگر ہمارے گشت کا عمل ہے تو گشت کر لو ورنہ اپنے معمولات تو معمولات کی بات کر کے کو معمولات میں مشغول کرنا ہے مغرب کے بعد عمومی گشت کر لیا پھر بعد عمومی بات کر کے اپنے مجمے کو ہمیں دن بھر جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھکے ہیں تو اب ہمیں مجمے سے نقد تشکیلیں نقد تشکیل کرنی ہے ماشاء اللہ دن بھر آپ لوگ تھکے ہوں گے اس کا اثر بستی میں ہوا ہوگا دن بھر تھکنے کی برکت سے کچھ نقد نہ آئے ہوں گے اب وہ لوگ ماشاء اللہ ناموں کا اظہار کریں گے تو جب وہ ناموں کا اظہار ہوگا نا تو باقی بھی تشکیل کا ماحول بنے گا تو اس طرح پر پیار محبت سے مجمع کو نقد تیار کرنا ہے جو تیار ہو جائیں اب رات میں ان کے بستروں کی وصولی کر لو بستر کی وصولی ہو کر صبح ان کو روانہ کرنا ہے اگر جماعت خدا نہ کرے مکمل نہیں ہوئی تو پہلے دن میں ادھوری جماعت بنی پانچ چھ آدمیوں کی تو اسی طرح ان اعمال کے ساتھ دوسرا دن ہمیں اسی مسجد میں گزارنا ہے تو انشاءاللہ پہلے دن میں آدھی جماعت بن گئی دوسرے دن میں آدھی جماعت بن جائے گی تو انشاءاللہ جماعت مکمل ہو کر روانہ ہو جائے گی اس ترتیب پر چوبیس گھنٹے ہمیں گزارنے ہیں اور پھر دن بھر محنت کر کے رات میں اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی ہے اللہ علیہ کا ہے کہ ایک اللہ پر محنت کرے تو دس ایک ایک مخلوق پر محنت کرے تو دس اللہ پر محنت کرنی ہے بھائی دلوں کے پلٹانے والے تو اللہ ہی ہے اللہ ہی دلوں کو پلٹاتے ہیں اس لیے اللہ کے سامنے اچھا وقت نکال کر آہوزاری کرنی ہے کہ اللہ ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے ہیں ہیں ان کے دل بھی تیرے قبضے میں ہیں اے اللہ ان ان کو کو بھی کے دلوں تو اپنی طرف پھیر دے اور انہیں اپنے دین کا مددگار بنا دے اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور بستی والوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے تاکہ ان دو ایک ایک طرف دن بھر محنت ہو اور رات کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پاک ہماری محنتوں کو نتیجہ خیز بنا دے کریں گے ان شاء اللہ فکر www.attableek.com, the reviver of the